انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شفات میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہوگی جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو پینتیس یہ حدیث صحیح ہے